كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاري ومسلم في سعيهما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے درجات کی بلندی کے لیے چند مہینے بنائے دن بنائے اوقات بنائے انہی مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مفرت کرتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے رمضان کا مہینہ دو تین دنوں کے اندر ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ بڑی خصوصیات والا مہینہ ہے اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں نازل کی گئی ہیں اسی مہینے کے اندر اللہ ہر میں نازر فرمایا اسی مہینے کے اندر گناہوں کی مفرت ہوتی ہے جہنم سے آزادی ہوتی ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور روزانہ ہر رات اللہ ہر بام لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے اسی مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے جس میں ایک رات کی عبادت یا ایک رات کا جاگنا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر اگر انسان برا کرتا ہے اللہ ربان اس کو حج کے برابر اجر اور ثواب دیتا ہے تو بڑا ہی عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں جنہیں یہ مہینہ حاصل ہوتا ہے اور حاصل ہونے کے بعد توبہ کر کے نیک اعمال کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے عنابت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیتے ہیں اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکے اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مفرت کرنا چاہتا ہے لیکن ہم بہت سرکش ہیں ہم ناشکرے ہیں ہم دین سے دور ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے یا ہمارے گناہوں کی مفرت ہو اللہ رب ہمارے گناہوں کی مفرت کرنا چاہتا ہے تو بڑا عظیم موسم ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے نیکیوں کا موسم ہے جو ہم پر دو تین دنوں کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے میرے بھائیوں اس مہینے کی بہت سارے فضائل بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں سے آپ لوگ واقف ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں اور ان تمام فضائل کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہمارا حال ہے یا مسلمانوں کا حال ہے بڑا ہی ناگفتہ بے ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کی قسم ایسی ہوتی ہے جنہیں ان پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا چلا گیا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کوئی احساس ان کو نہیں ہے رمضان کا مہینہ آیا ہے کچھ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ذرہ برابر بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا نہ وہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ اور کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ بس دنیا دار لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں یا اس طریقے سے یعنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو بالکل نہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نہ نمازوں کے اہتمام کرتے ہیں نہ اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں بڑے بدترین لوگ ہیں یہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں یہ جن کے اوپر ذرا برابر بھی رمضان کا اثر نہ ہو صلب صالحین رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے تھے انتظار کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ کب آئے گا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اس وجہ سے نہیں کہ وہ نیکیاں کریں گے جو اور مہینے میں نہیں کرتے تھے وہ تمام نیکیوں کو دیگر مہینے میں بھی کیا کرتے تھے جو نیکیاں رمضان کے مہینے میں مشروع ہیں وہ ساری نیکیاں دیگر مہینوں کے اندر بھی کیا کرتے تھے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اس لیے اس مہینے کے انتظار کیا کرتے تھے کہ مہینہ ملے ہمیں اور اس مہینے کے اندر نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو ہم معاف کروا لیں لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رمضان آیا چلا گیا کچھ ان پر اس کا اثر نہیں ہوا نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی نہ عمل میں کوئی تبدیلی آئی نہ دین سے دور ہوئے نہ اللہ کی طرف رجوع کیا نہ توبہ کیا کچھ بھی نہیں کیا انتہائی سرکش لوگ ہیں یہ شیطان قسم کے لوگ بلکہ شیطان کے بندے ہیں اپنے نفس اور خواہشات کے بندے ہیں کا جو نفس کہتا ہے وہی کرتے ہیں انہیں دین سے اللہ سے کوئی لگاؤ اور کوئی سروکار نہیں ہوتا یہ سب سے بہترین اور برے قسم کے لوگ ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے رمضان کا مہینہ تو آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز وغیرہ اور دیگر نیکیوں کا اہتمام نہیں کرتے روزہ رکھ لیتے ہیں بلکہ ایسے لوگ جو ہے کیا نام افطاری کرانے میں اور اس طریقے سے اور کاموں میں آگے پڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے صرف رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزہ ہمارے اوپر فرض ہے وہ روزہ رکھتے ہیں نہ اور مہینوں میں نماز پڑھتے ہیں نہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں جو صرف روزے کا اہتمام کرتے ہیں بس نماز نہیں پڑھتے کسی بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ایسے بھی ایک قسم لوگوں کی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے میرے بھائیوں جس رب العالمی نے روزہ فرض کیا ہے اسی رب العالمین نے روزے سے زیادہ اہمیت نماز کو عطا کی ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جبکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے نماز سے زیادہ اہمیت ہے روزے زیادہ اہمیت نماز کی ہے روزے سے زیادہ اہمیت دین اسلام کے اندر نماز کی ہے وہ بھی اسلام کا رکن ہے لیکن ارکان کے اندر فرق ہے مرتبے کے لحاظ سے اور اہمیت کے لحاظ سے دونوں کے ارکان کے اندر فرق ہے سب سے زیادہ اہمیت اسلام کے ارکان میں جس کو حاصل ہے وہ توحید کو حاصل ہے سب سے اہم کیونکہ اسی توحید کی بنا پر ہماری نمازیں قبول ہوگی ہمارے روزے قبول ہوں گے زکوٰۃ قبول ہوگی حج قبول ہوگا اگر یہ توحید نہیں ہے اور دنیا کی ساری نیکیاں انسان کے خزر کے اندر موجود ہیں اس کے دفتر میں موجود ہیں ان تمام نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا آپ چاہیں تو ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی بنا سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں قبروں کا طواب بھی کرتے ہیں قبروں پر بھی جاتے ہیں مزاروں پر بھی جاتے ہیں غیر اللہ کے نام رضو نیاد بھی پیش کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ایک قسم ایسے بھی لوگوں کے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی بلکہ ایسے لوگوں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہی سمجھ لیجیے جو رمضان کے مہینے میں بھی شرک کرتے ہیں بدعت اور خرافات کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایسے لوگ نمازیں وغیرہ بھی پڑھ لیتے پڑھتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بنیادی چیز ہے توحید وہ ان کے اندر نہ پائے جانے کی وجہ سے ان روزوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا دنیا کے لحاظ سے روزے دار ہیں لیکن اللہ کی نظر میں روزے دار نہیں ہیں اس لیے کہ توحید ان کے پاس نہیں ہے ان کے اعمال میں شرک ہے باتوں کے اندر شرک ہے اس لیے ایسی باتوں کا جو توحید نہ ہو دیگر باتیں پائی جائیں اس کا انسان اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اللہ ابراہین کے ہاں بنیاد جو ہے توحید وہ پائے جانا ضروری ہے اس کے بعد ہی دیگر اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں تو ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز وغیرہ قطار نہیں پڑھتے جب کہ نماز اسلام کے اندر روزے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے حساب و کتاب جب ہوگا سب سے پہلے حساب نماز ہی کا لیا جائے گا نماز کسی بھی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہے سات سال کا بچہ ہو گیا نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا دس سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھنے پر ماں باپ کو مارنے کا حکم ہے اس بچے کو مارو جو نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے اتنا زیادہ تاکید ہے نماز کی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ حمان کے ساتھ عبید بن خلب کے ساتھ اور جو سرکش لوگ گزرے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اثر ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو روزہ رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھا اہم چیز کو چھوڑ دیا اور صرف روزہ رکھ لیا ایک قسم ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور چند دنوں تک نماز پڑھتے ہیں تحجد کا بھی اہتمام تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں وہ نماز پڑھ پڑھیں گے مطلب یہ ان لوگوں کی قسم بیان کی جا رہی جو اور مہینوں میں نمازیں نہیں پڑھتے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں کب شروع کے دنوں میں چار دن پانچ دن دس دن پڑھیں گے تراویح کا بھی اہتمام کریں گے دھیرے دھیرے اس کے بعد روزہ تو رکھیں گے لیکن نمازیں غائب ہو جاتی ہیں نماز نہیں پڑھیں گے وہ لوگ صرف روزہ رکھیں گے بعد میں شروع میں نماز پڑھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں بلکہ تراویح کا ان کے یہاں زیادہ اہتمام ہوتا ہے اہتمام کریں گے تراویح کا لیکن جو فرض چیز ہے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں فرض نہیں پڑھتے اور جو تراویح ہے اور اس طریقے جو مصروف چیزیں ہیں افطاری کرانے میں افطار کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں سب سے آگے رہیں گے لوگ لیکن نماز کی پابندی ان کیا نہیں پائی جائے گی شروع کے دنوں میں رہے گی آپ اس لیے دیکھیں مسجدیں شروع میں ایک دم آباد رہتی ہیں جو اصل عصری نمازی ہیں بیچارے ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے پہلی سب میں اور جو چند دنوں کے نماز مسجدوں کے مہمان ہوتے ہیں پہلی صفوں کے اندر آ کر کے بھر جاتے ہیں اور جو عصری نماز ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے یا پہلی صف جو ہے میں موقع نہیں ملتا ان کو تو ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین نماز چند دنوں کے لیے فرض کیا ہے نماز تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا جب تک انسان کی روح باقی ہے انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں اس وقت تک نماز انسان کے لیے پڑھنا ضروری ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے بوڑھے ہو گئے ہیں تو روزہ مت رکھیے ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیجیے آپ بیمار رہتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیجیے روزہ آپ سے خط معاف ہو جائے گا گویا کہ یعنی جو وہ جو چیز واجب تھی وہ آپ سے ادا ہو جائے گی لیکن نماز ایسے نہیں ہے آپ کسی سے نماز نہیں پڑھوا سکتے نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے کہ میں فدیہ دے دوں میں کفارہ دے دوں مسکنوں کھانا کھلا دوں نماز ہم سے معاف ہو جائے ہم بیمار ہیں یا اس طریقے سے بستر پر ہیں یا ہماری ستر اسی نبے سال کی عمر ہو گئی ہے ہم جو ہے روزہ نہ رکھیں اور نماز نہ پڑھ لائیے لوگوں کو جو ہے ہم کھانا کھلا دیں فدیہ دے دیں ایسا نہیں ہے نماز بندے کو خود پڑھنی ہے نماز انسان چھوڑ نہیں سکتا ہے جب تک ہوش و حواس باقی ہیں قائم ہیں اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا ہے اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں شہری کر لیں گے کب رات میں دو بجے بارہ بجے اس کے بعد سو جائیں گے فجر غائب رہیں گے فجر نہیں پڑھیں گے وہ لوگ باقی اور نمازیں پڑھ لیتے خاص طور سے مغرب کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے اثر اور جو ہے ظہر کا اہتمام نہیں ہوتا اور فجر کی نماز تو ان کی زندگیوں سے غائب ہی رہتی ہے ایسے بھی لوگ پائے جاتے میرے بھائی افسوس کی بات ہے ساری چیزیں افسوس کی بات ہے کہ انسان روزہ تو رکھے لیکن نماز نہ پڑھے جو اہم چیز ہے اس کو انسان چھوڑ دے یا چند دنوں کے لیے پڑھے اللہ رب العالمین نے چند دنوں کے لیے نماز نہیں فرض کیا مرتے دب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے کسی بھی حالت میں انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا انسان پاک نہیں رہ سکتا تو بھی نماز پڑھنا اس کو نماز پڑھنا اس کو اگر پاک نہیں رہتا تو بھی تیمو کرے گا یا اس کو جو وضو کرایا جائے گا کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا پڑھنا نماز نماز کسی بھی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہے جب تک انسان کے پاس ہوش و حواس ہے جب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے ہوش و حواس ہے اور جان باقی ہے ناپاکی میں بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے انسان ناپاک ہے تو بھی نماز پڑھے گا نماز نہیں چھوڑ سکتا فتح اللہ مستطاط استطاط اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے ہاں، انسان کے ہوش و حواس ہونے چاہیے ہوش و سے انسان کی عقل نہیں گئی ہے انسان کی عقل موجود ہے ہوش و حواس ہے زندگی باقی ہے اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں انسان سے نماز معاف نہیں ہے جب تک انسان مجنون یا پاگل نہ ہو جائے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھے یا انسان کی وفات نہ ہو جائے مر نہ جائے اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے ناپاک رہتا ہے خون نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے پیخانے کے راستے سے یا اس طریقے سے ہمیشہ گندگی نکلتی ہے پیخانے کے راستے سے پیشاب نکلتا رہتا ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا انسان اللہ تعالیٰ مجبوریوں کو جاننے والا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ مجھ کو بہت زیادہ خون آتا ہے بہت زیادہ خون اس کو جو ہے استحادہ کہا جاتا ہے ایک تو جو مہینے کے اندر عورتوں خون آتا ہے اس کو حیض اور اس کے علاوہ دنوں میں جو خون آتا ہے اس کو استحادہ کہا جاتا ہے بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے ان کو حیض کے علاوہ خون آتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تو ناپاکی ہے شرم گاہ سے کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے مرد اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں بھی ہمارے بھی نے فرمایا جب تک جو حیض کی مدت ہے تمہاری ان دنوں میں نماز نہ پڑھو جب وہ مدت ختم ہو جائے اس کے بعد تم نماز پڑھو یہ نہیں کہا کہ ناپاک رہو گی آتے رہتے ہیں حیض کا خون آتا رہے خون آتا رہتا نماز تم سے معاف نہیں نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا اس لیے کوئی آدمی جس کو گیسٹرک کی بیماری ہمیشہ گیس خارج ہوتی رہتی ہے یا اس کے پیشاب کے راستے سے ہمیشہ جو ہے پان پیشاب کے خطرے آتے رہتے ہیں ایسی صورت میں کیا وہ نماز چھوڑے گا نہیں نماز اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا وضو کرے اور نماز پڑھتا ہے نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پیشاب کے خطرے ہو جائیں اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن نماز اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر نماز کی میرے بھائی لیکن لوگوں کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کا مہینہ ہو انسان نماز اس کی زندگی سے غائب ہوئے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گورنروں کو جب خط لکھتے تھے سب سے پہلے تقوا کی کوشیت کرتے تھے تقوا کے بعد نماز کی وصیت کیا کرتے تھے کیونکہ تقوا کے اندر توحید بھی شامل ہے تو نماز کی وصیت کیا کرتے تھے ان کو کہ جو نماز چھوڑ دیا اسلام کے دیگر چیزوں کو سب زیادہ چھوڑنے والا اور ضائع اور برباد کرنے والا ہو جائے گا جس کے دل میں نماز کی اہمیت نہ ہو اس کے دل میں اسلام کے دیگر ارکان اور دیگر عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تو نماز پڑھیں گے چند دنوں تک اس کے بعد لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں بے اچھے لوگ ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہیں لوگوں میں سے بنائے جو رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ سے جو سواب مل رکھتے ہوئے اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جو دیگر نیک کامان تمام نیک امال کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے یا آخری سال ہو یا آخری دن ہو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں خوف رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مفرت طلب کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس مہینے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس مہینے کا خیال رکھتے ہیں یہ اچھے قسم کے لوگ ہیں بہترین قسم کے لوگ ہیں یہ متقی لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا حق ہے جس رب العالمین رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اسی رب العالمی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں میرے بھائی لوگ اور وہ روزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے اہتمام کرتے ہیں جو نیک اعمال مشروع ہیں مصروع اعمال رمضان کے مہینے میں ان تمام چیزوں کو حت الامکان کوشش کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی یہ انتہائی اچھے قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ایسے وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف کر دیتا ہے جب گناہوں سے مسجد جب رمضان سے نکلتے ہیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں رو کر کے گلگلا کر کے رمضان کے مہینے پر گناہوں کی مفرت کرواتے ہیں شب قدر آتی راتوں کو جاگتے ہیں اعتکاب کا موقع ملتا ہے اعتکاب بھی کرتے ہیں قرآن بھی ختم کرتے ہیں تلاوت کر کے اور اگر زیادہ بار ہے تو کم سے کم ایک بار ضرور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا میرے بھائی ہو یہ زیادہ اگر و ثواب کا باعث ہے ہر مہینے میں جو ثواب کا باعث ہے لیکن رمضان کے مہینے میں زیادہ اس لیے کہ رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اس لیے سرب صالحین دیگر تمام دروس کو علم کرام کے بارے میں اور علماء کے بارے میں آتا جو گزر چکے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دیگر تمام دروس کو چھوڑ کر کے صرف قرآن پر اقبال کرتے تھے قرآن کی طرف توجہ دیتے تھے اور قرآن ہی کی تلاوت کرتے اس کی تفسیر کرتے اور اسی میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لوگ گزارا کرتے تھے نکالا کرتے تھے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں مہینہ نصیب ہوا ہے آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں اپنے آس پاس کے اپنے خاندان کے لوگوں پر نظر ڈالیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ تھے لیکن ان سال آپ کے ساتھ نہیں ہیں دنیا سے ختم ہو گئے دنیا سے چلے گئے ان کے نیکیوں کا دفتر بند ہو گیا ان کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے عمر میں بڑھنا یا زیادہ عمر کا ملنا یہ نیکی نہیں ہے یہ باعث فضلت فضیلت نہیں ہے باعث فضیلت یہ ہے کہ انسان کی عمر زیادہ ہو تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں اگر عمر زیادہ ہو گناہ زیادہ ہو جائے یہ عمر آپ کے لیے ابال جان ہوگی ہمارے لیے ابال جان ہوگی عمر زیادہ ہو تو نیکیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے انسان کی عمر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی بڑھتے ہیں انسان چھوٹا رہتا ہے بات نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو بات کرنے کی طاقت دے دی ایک نعمت کا اضافہ ہوا بچہ چل پھر نہیں سکتا تھا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ایک اور نعمت کا اضافہ ہوا بچہ سوجھ بوجھ کا مالک نہیں تھا اب بچہ سوجھ بوجھ کا مالک ہو گیا اور ہوشیاری شعور اس کے اندر آ گیا ایک اور نعمت کا اضافہ ہو گیا ایسی اللہ ہر کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں انسان کی عمر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ عمر بڑھتے بڑھتے انسان سرکش بن جاتا ہے بجائے اس کہ کمائے نیکیوں کے اندر اضافہ ہو ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں ہم انسان اللہ سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے جوانی ملتی ہے اس جوانی کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اسی اللہ کے نے فرمایا وہ جوان جس کی پرورش اسلام کے اوپر ہوتی ہے اور اسلام میں پڑھتا پڑھتا اسے جوان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابامن اپنے عرش کے میں اسے جگہ دے گا وہ شاب نشہ فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوتی ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں اسے جگہ نصیب ہوگی کیونکہ جوانی کا مرحلہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے نوجوان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ کس راستے کو منتخب کرتا ہے یہی اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور نوجوانی میں انسان اگر ثابت قدم رہ گیا میرے بھائیوں تو انسان کے لیے نجات یقینی بن جاتی ہے اگر انسان جوانی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لے وہ شعب النشا فی عبادت اللہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوتی ہے تو یہ مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ العالمین ہمیں اس مہینے کو نصیب فرمائے اور اس مہینے میں کثرت سے نیک امال کرنے کی توفیق دے قبل اس کے بات ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے ایک بات کی طرف توجہ میں دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کی اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو ہر مہینے میں انسان کو سنت پر قائم رہنا چاہیے انسان کو بدعت اور خرافات سے شرک سے دوری اختیار کرنا چاہیے کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی دن ہو کوئی بھی گھڑی ہو اللہ رب اللہ نے ہمیشہ ہمیں توحید پر سنت پر قائم رکھنے کے لیے تلقین کی حوثیت کی ہے انسان ہمیشہ اس کے اوپر قائم رہے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ساری بدعت پائی جاتی ہیں بڑی خرافتیں پائی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بدعت جو بہت مشہور ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ رمضان کا زبانی روز نیت کرنا ہے زبانی نیت کرنا انسان کیا کرتا ہے افطاری شہری کرتا ہے اور کہتا نوئی تو نسوما غدر اللہ سبحان ہوتا اعلیٰ یہ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے میرے بھائی ایسا کہنا بدعات ہے یہ یہ جائز نہیں ہے اپنے روزے کی شروعات بدعات سے مت کیجیے کچھ لوگ افطاری کرتے وہاں بھی زبانی نیت کرتے ہیں زبانی نیت کسی بھی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے یہ خرافات ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے ہمارے نے کبھی زبان سے ادا نہیں کیا کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی کل اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کبھی بھی آپ نے آپ کے نے خلفا راجدی نے ایسا نہیں کیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے ہر انسان ہر مسلمان کے دل میں ہے روزہ رکھنا ابھی رمضان کا مہینہ داخل نہیں ہوا پھر بھی ہر مسلمان کے دل میں روزہ رکھنے کی نیت ہے آپ رمضان کے مہینے میں شہری کے وقت اٹھتے ہیں شہری کرتے ہیں آپ کا شہری کے لیے اٹھنا یہی آپ کی نیت ہے کہ آپ کو آپ روزہ رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے آپ کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ اسے واقف اور آگاہ ہے آپ کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وسوسوں کو دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے ہماری آنکھ کی کنکیوں کو جانتا ہے ہمارے سینوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے اور آگاہ لہٰذا اللہ رب العالمین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے واسطے غلط ہے میرے بھائی وہ چیز حرام ہے کہنا یہ بدعت حرام ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے لہٰذا اسے اپنے آپ کو بچائیں لوگ نمازوں کی بھی نیتیں کرتے ہیں وہ بھی حرام دین کے اندر ہمارے نبی کبھی نماز کی نیت نہیں کرتے تھے زبان سے نیت کرتا ہوں جمعہ کی فجر کی زوار کی سر کی اللہ تعالیٰ کے واسطے اور رکعت بتانا اور بسم اللہ اکبر امام کے پیچھے ہمارے نبی نے کبھی ایسی نیت نہیں کی ہے نیت دل کے ارادے کے نام آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں یہی آپ کی نیت ہے آپ نے اردو کیا مسجد میں آئے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے لہٰذا یہ نیت زبان سے ادا کرنا غلط ہے یہ حرام ہے یہ میرے بھائی یہ گمراہی ہے یہ سن لیجئے کان کھول کر کے جو اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے لوگ اس پر کرتے ہیں لیکن باقاعدہ یہی نہیں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے جب جنازے کی نماز ہوتی ہے اس کی نیت لوگوں کو سکھائی جاتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے اس کی نیت لوگوں کو سکھائی جاتی ہے باقاعدہ ہمارے یہاں کے مولوی نماز پڑھنے سے پہلے لوگوں کو نیت سکھاتا ہے نوز بلّہ مرزا نے بتاتا ہے کیسی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں عید کی نماز کے لیے گئے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ آپ کون سی نماز پڑھنے والے ہیں انسان جب کھڑا ہوتا نماز کے اس کے دل کے اندر ارادہ آ جاتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے والا ہوں اللہ تعالیٰ اس ارادے سے واقف ہوتا ہے کوئی بھی کام انسان نیت دل میں آنے سے پہلے نہیں کر سکتا نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے اس لیے اس کا کرنا غلط ہے میرے بھائی حرام ہے یہ اور آپ دنیا کے اندر بہت سارے اسی لیے کیا کرتے جس کے لیے زبان سے نیت نہیں ادا کرتے آپ خطبہ سن رہے ہیں خطبہ سننا ثواب کا کام ہے کہ آپ نے نیت کیا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں آج خطبہ سنوں گا اس مسجد کے اندر فلاں فلاں صاحب سے کسی نے بات کہی اپنی زبان سے کسی نے نہیں کہا حالانکہ خطبہ سننا نیت یہ اب عبادت ہے اجر و ثواب کا کام ہے آپ لوگوں کو صدقات و خیرات کرتے ہیں آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ آپ نیت کرتے ہیں زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج زکوٰۃ دینے کے اللہ تعالیٰ کے واسطے فلاں کو صدقہ خیرات کرنے کے اللہ کے واسطے فلاں کو آپ کسی کو افطار کراتے ہیں کیا زبان سے نیت ادا کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں لوگوں کو افطار کرانے کے اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں کوئی کہتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے لہٰذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے میرے بھائی کو اس لیے زبان سے نیت ادا کرنا غلط ہے اور ایک غلط فہمی میں دور کر دوں وہ غلط فہمی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جب حج کیا تو زبان سے نیت ادا کیا یا عمرے میں اندر کے اندر زبان سے نیت ادا کی جاتی ہے میرے بھائی کسی بھی بات کے اندر زبان سے نیت ادا نہیں کی جاتی یہ یا لبِ اللہ امرکن جو آپ کہتے ہیں یا لبِ اللہ حجن جو کہتے ہیں نیت نہیں ہے یہ آپ کی نیت تو یہیں سے رہتی جانے کی آپ جاتے ہیں پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں اس کے بعد آپ جاتے ہیں تائے پہنچتے ہیں وہاں جا کر کے گسر کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر دو سفید چادر پہن کر کے لبے اللہ عما امرتن جو کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہے یہ یہ لب اللہ عما امرتن عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا ذکر ہے داخل ہونے کا ذکر ہے عمرے میں نیت تو آپ کے یہیں سے رہتی ہے جبیل سے یا اپنے شہر سے جہاں سے بھی انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے بلکہ پہلے سے نیت ہو جاتی ہے حج کے لیے لوگوں نے بھی سے فارم بھرنا شروع کر دیا اور جو ہے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا کیا بغیر نیت کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب کی نیت ہے عمرہ کرنے کی جن حج کرنے کی جن جن لوگوں نے فارم بھرا پیسہ جمع کیا لیکن حج کی عبادت میں کب داخل ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے لب اللہ عمرتر کہیں گے عمرے میں داخل ہوں گے جیسے آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کی نیت سے لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہیں گے نماز میں داخل نہیں ہوں گے اللہ اکبر آپ نے کہا نماز میں داخل گئے ایسی لبیک اللہ وطن کہا آپ نے عمرے کی عبادت میں داخل ہو گئے مکان پر کر کے اب آپ پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے بال نہیں کاٹ سکتے چہرہ نہیں ڈھا سکتے سر نہیں ڈھا سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے جیسی نماز میں آپ نے کہا اللہ اکبر اب آپ بات چیت نہیں کر سکتے کھا پی نہیں سکتے چل پھر نہیں سکتے یہ ساری چیزیں اب آپ کے اوپر حرام ہو گئی اسے اس کو تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ حرام کر دینے والی چیز کون سی چیز اس نے حرام کیا آپ کے اوپر کھانا پینا حرام کر دیا جو چیز پہلے حلال تھی وہ چیز اس نے کچھ چیزوں کو آپ پر حرام کر دیا اسے اس کو تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کھانا پینا حرام نماز میں بات چیت کرنا حرام چلنا پھرنا حرام ٹیلی فون سے جواب دینا حرام ساری چیزیں حرام ہوگی جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی تو ایسے ہی لبیک اللہ عمرتن جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے اوپر اب کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا یہ عمرے میں داخل ہونے کا ذکر ہے یہ نیت نہیں ہے نیت جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تیاری کرتا ہے پہلے ٹکٹ لیتا ہے اسی وقت نیت رہتی ہے اس کو عمرہ کرنے کی حج کرنے کی نیت دل کے ارادے کے نام لوگوں کو یہی سے غلط فہمی ہوئی کہ ہماربی الباک اللہ مرتن کہا لہذا ہم یہ نیت ہے لہذا ہم نیت کریں گے نماز کی نیت بنا دیا روزے کی نیت بنا دیا جبکہ اور چیزوں کے اعمال میں انسان زبان سے نہیں کہتا ہے تو میرے بھائی اپنی عبادتوں کو اور اپنے نیک امال کو بدعات سے محفوظ کیجیے بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہیں آپ کا شہری کرنا ہی آپ کے لیے نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے اللہ رب اللہ ہم کو ربی کی پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ منافع نویات بلاۃ الحکیم حکیم الطح الٰ جواد الکری ملک کو مرف الحیم